حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تھے ایک دن نماز کا وقت ہو گیا تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئے پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کی ضرورت محسوس کرے تو نماز سے پہلے قضاء حاجت کر لے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو تریپن